السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو ٹو سکس یہ بھی ٹو ان ون سبق ہے عن رضی اللہ عنہ قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان رجلا كان في من كان قبلكم اتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما اعلم قيل له انظر قال ما اعلم شيئا غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا واجازيهم فانظر الموسر واتجاوز عن المعسر فادخله الله الجنه الحدیث رواه البخاری حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا اس نے عرض کیا اے میرے پیارے رب میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو میں نے اچھا کیا ہو میں تو گنہ گار ہوں اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر اس نے پھر عرض کیا کہ میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے بس ایک میرا عمل یہ ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا جس میں میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا وہ بیوائیں آتی تھی یتاما آتے تھے تنگ دست ہوتے تھے میں ان کو معاف کر دیتا تھا اللہ تعالی نے اس شخص کو اس شخص کے بارے میں کہا تو جنت میں داخل ہو جا اس کی نیک اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لیے یہ بہترین نیکی ہے کوئی بھی اچھا کام کرنے سے اپنے آپ کو مت روکو جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے وہ کر گزریے آپ کچھ پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے گی اور کون سی نیکی کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل کر دیا جائے گا اب پل جی، ہمارے مدینہ منورہ سے سبق ہے تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں خاص طور سے ان بیواؤں کے لیے ان متعلقاؤں کے لیے کہ اللہ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیوائیں ہیں متعلقائیں ہیں یا کسی وجہ سے بچیاں گھروں پر بیٹھی ہیں اللہ ان سب کے لیے تو بہترین انتظام فرما اور اللہ تعالیٰ ان یتاما کے لیے بہترین انتظام فرمائے بعض مرتبہ یتیم بچے بچیاں ہوتی ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اس لیے ان کا خیال کرنا بھی ہمارے ذمے ہے بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین انتظام فرمائے اور جو پریشان حال ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے مدینہ منورہ سے یہ ہے تحجد کی دعا ہے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اشرک بھی و اشہد بھی الہ الا و حدیث شریف میں آتا ہے صبح شام ایک ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں یہ حدیث متجر الراب حدیث number one two nine five پر ہے بس پڑھ یہ پڑھ لو میں نے پڑھا میرے گنا معاف ہو گئے الحمد للہ ربی اللہ لا اشرک بھی شعیع و اشہدوں اللہ الا اللہ دیکھیے میرے گناہ معاف ہو گئے آپ پڑھ لیجیے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین